ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون اور مشرق عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو اور مومنہ لانڈی آزاد مشرقہ عورت سے بہتر ہوتی ہے چاہے تمہیں بہت اچھی لگے اور مشرق مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور مومن غلام آزاد مشرق سے بہتر ہوتا ہے چاہے وہ تمہیں بہت اچھا لگے یہ مشرقین جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرقہ اور بت پرست عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور اہل کتاب کی عورتوں کو بھی شامل ہے اس کے بعد سورہ معاہدہ کی آیت نے اس کی تخصیص کر دی اور اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہو گیا آیت یہ ہے والمحسنات والمحسنات من من المؤمنات الذین اوت الكتاب من قبلكم اور مومن پاک دامن عورتوں سے اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا المائدہ آیت پانچ بعض دیگر محققین نے لکھا ہے کہ مشرق اور مشرقہ کا لفظ کتابی اور کتابیہ کو شامل نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے پوری سراحت کے ساتھ دونوں میں تفریق کی ہے اور ایک کے بعد دوسرے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا البینہ آیت چھ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق کے مذہب کی بنیاد ہی شرک پر ہے جبکہ کتابی کے دین کی بنیاد توحید پر تھی مرور زمانہ کے ساتھ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیا معلوم ہوا کہ مشرقہ سے نکاح کی حرمت میں اہل کتاب کی عورتیں شامل نہیں ہیں اور مومنہ لونڈی آزاد مشرقہ عورت سے بہتر ہوتی ہے مشرقہ کے ساتھ حرمت نکاح کی علت بیان کی گئی ہے اور مومنہ سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ غلامی کی ذلت کے باوجود ایمان کی نعمت کفر و شرک پر ہر طرح بھاری ہے چاہے مشرقہ کا حسن و جمال اور اس کا حسب و نصب تمہیں کتنا ہی کیوں نہ بھا رہا ہو اور مشرق مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مومنہ عورت چاہے آزاد ہو یا لونڈی کی شادی مشرق کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں ہے امت کا اس پر اجماع ہے یہاں بھی اس حرمت نکاح کی علت بیان کی گئی ہے کہ مومن غلامی کے باوجود مشرق سے ہر طرح سے بہتر ہے چاہے مشرق کیسا ہی مال و دولت اور جاہو حشم والا کیوں نہ ہو اس لیے مومن عورت کی شادی صرف مومن مرد ہی کے ساتھ حلال ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری وجہ حرمت بیان کی کہ مشرق عورتیں اپنے شوہروں کو اور مشرق مرد اپنی بیویوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے رضائے الہی اور جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں حرام شادیوں سے بچیں اور رشتہ ازدواج صرف مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ استوار کریں فوائد نمبر ایک مشرق اور بدعتی کے ساتھ میل جول رکھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے ہر قول و فعل کے ذریعے جہنم کی طرف بلاتا ہے نمبر دو عورت کا نکاح بغیر ولی کے معتبر نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا ولا تن کے المشرکین یعنی اپنی عورتوں کا نکاح مشرقین کے ساتھ نہ کرو معلوم ہوا کہ عورت کی شادی اس کا ولی کرے گا وہ خود اپنی شادی نہیں کرے گی نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتابیہ سے شادی کو مکروح سمجھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کتابیات سے شادی کرنے لگیں نمبر چار اس آیت میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کی شادی انہی جیسے مومن مردوں اور عورتوں سے ہونی چاہیے اور کافر مردوں اور عورتوں سے رشتے ازدواج نہیں جوڑنا چاہیے صحیح احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے صحیحین میں ابو حرر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی چار اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے مال و دولت حسب و نصب حسن و جمال اور دینداری تم دیندار عورت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک عارضی متع یعنی فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متا نیک بیوی ہے